آمش نے ابو سالے سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے تھے فرماتے تھے امام سے آگے نہ بڑھو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو جب وہ ولین کہے تو تم آمین کہو اور جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لك الحمد کہو صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو بتیس